بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے بہ مہربان مچھری مالو ہے حامی الكتاب من الله العزيز العليم اس کتاب کو نازل کرنو اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئے جڑو زبردست ہے جان نارو ہے غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر گناہ بخشن آلو ہے توبہ قبول آلو ہے سخت سزا آلو ہے بڑا کرم تو بڑی طاقت آلو ہے اس نے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں اس سے کوڑا ہی مڑ جانو ہے ما فلا يغررك تقلبهم في البلاد اللہ تعالیٰ کی آیتاں ماں کافران تے بجن تو کوئی نہیں کرتو تے انہاں کا شہرہ میں ٹرنو اللہ تعالیٰ کی آیتاں ماں کافران تے بجن کوئی تتھ نہیں کرتو تے انہاں وہ شہرہ میں ٹرنو پھرنو تو انہاں تو کھامنا سا چھوڑے كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا وجادلوا بالباطل بالباطل ليدحضوا خود باپ وجہ تم فکی فکن کو پہلا علیہ السلام بھی قوم نے اس تو بعد دوجیاں جماعتاں نے نبیوں نے جھوٹا کہ ہر ایک امت نے اپنا رسول نہ پگڑ لین کو پکو ارادو کر وہ باطل طریقہ نال درست کرتا رہا تانجے اس نال حق نہ کمزور کر دیں پھر میں پگڑ لیا پھر میری سزا کئی جی رہی وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار تو ترى رات قال رب کی گل انہاں لوگوں پر پوری ہو گئی جنہوں نے کفر کو رستہ نوڑ لیو تھا جوے الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وہ فرشتہ جنہوں نے عرش چاہے ہوا ہے تو جڑا اس کے آسے پاسے ہیں وہ اپنا رب دی صفتہ ناز اس کی تسبیح کریں تو وہ اپنا رب پر ایمان لیاویں تو وہ ایمان اللہ وقت ہے بخشش کی دعا منگیں اے مارے ربا تے ہر ایک چیز اپنی رحمت تے علم کا کعوہ ملی ہے تے تو انہاں لوکاں واسطے بخشش فرما دے جنہاں نے توبہ کی تے جڑا تیرا رستہ ور چلیا تے تو انہاں نو دوزخ کا عذاب سے بچا لے ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربا تو اننا صدا رہن عالم باغا ما داخل فرما دے جنہ وقتیں انہاں نال وعدو کیو ہوا ہے تے انہاں نامی تے جڑا انہاں دا باپ دادا تے بیوی اور اولاد بچوں جنت کے لائق ہیں بے شک تو ہی غالب تے حکمت آلو ہے وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ تو تُو اننا سختیاں تے بچا لے تو جسنا اس جاڑا تو سختیاں تے بچا لے گو اس وقت یقیناً تیری مہر بھائی گی تو یہی بڑی کامیابی ہے ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون اذ تدعون الى الايمان فتكفرون بے شک جنہ لوکاں نے کفر کیو انہوں نے بلاغ کیو جائے گو جو آج تونا اپنا آپ سے جتنی ابھی زاری ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تھراب ناراض بہت ہو جس ایمان ایماندار بلایا جی تھا ور تم مکر جی تھا ربنا پالو اثنتين ن اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ویکھیں گا اے مارے ربا تے ہونا دو باری موت دیتی تے دو باری زندگی دیتی انہوں نے اپنا گناہ من لیا ہے تے کیوں اتو نگلن کی کا سبیل ہی لے ذالکم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير یو اس گلوں جے جب ایک ایکڑا اللہ تعالیٰ کو ذکر کی ہو جائے تو تاں تم کفر کرے میں تھا تو جے اس نال شرک کی جائے تھی تا تم من لے تھا کہ ان فیصلو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جڑو علی شان تے بڑا رتبہ لو ہے هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وہی تا ہے جڑو تونا اپنی آیت دس ہے تے جڑو تھارا واسطے اسمانہ تے روزی لاوے ور نصیحت تے وہی حاصل کریں جڑو متوجہ بے فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ بس تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو عبادتنا اس سے واسطے خالص کر گئے ہمیں کافر کتنا ہی سنیں رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق وہ اچھا رتبہ لو ہے عرش وہ مالک ہے وہ اپنا بندہ وچوں جس پر چاہے اپنا حکم نال وہی نازل فرما دے تنجے وہ ملاقات کا تیارہ تیں آگاہ کر دیں یوم ہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شئی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار جس طرح میں باندھے نکل گیا آجیں گا انہوں نے کئی گل اللہ تعالیٰ تے چھپی نہیں رہ سے آج کس کی بادشاہی ہے چھڑی ایک ایکڑا اللہ تعالیٰ کی جڑو سارا ورغالب ہے اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ہر ایک جاننا اس کا کیا وہ بدلو دیتو جائے گو اج کسی اور کوئی ظلم نہیں ہو سے بے شک اللہ تعالی مجھ تاولو صاحب لینا لو ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا من حميم ولا شفيع يطاع اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہوں نے اس نیڑے آ لگن آلی گا تیارا تے ڈراؤ جد دل غم نال پریاوا سنگا توڑی آ پجیں گا تے ضال مانگو نہ کوئی دلی دوست ویگو گو نہ کوئی اس و سفارشی ویگو گو جس کی گل منی جائے يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وہ اکھاں کی چوری نہ تسینہ میں چھپی بھی گلہ نہ بھی جانے والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ان اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک نمیڑو فرما دیا وہ تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ گئے مشرق جنہیں کی عبادت کرے تھا وہ کسی چیز کو فیصلو نہیں کر سکتے بے شک اللہ تعالیٰ ہی خوب جانو خوب دیکھنے ہے أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من من الله واق اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلو فرما رہے گو تو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے مشرق کی عبادت کرے میں تھا وہ کسی چیز کو فیصلو نہیں کر سیں بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننا لو خوب سننا لو خوب دیکھنا لو ہے کیوں یہ زمین میں ٹوریا پھریا نہیں کہ یہ کہ جڑا لوگ انہاں تے پہلا ہو گزرے آئیں انہاں کو چھیکر کے انجام ہو تھو وہ زور مامی انہاں تے مجھ تگڑا تھا تے زمین میں یادگار چھوڑن مامی انہاں تے بد تھا پھر وہ اللہ نے انہاں کا گناہ میں پگڑ لیا تے کوئی انہاں نے اللہ تعالیٰ کی پگڑتے بچا نہیں سکیو ذالک بئنہم کانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب کیوں جے جی؟ انہوں نے کہا انہوں پیغمبر صاف صاف دلیل لے گا ہمیں میں تھا پھر وہ کفر کرے میں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی پکڑ دیا بے شک وہ بڑی طاقت آلو سخت سزا دینا لو ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ تو انہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی نشانی تصاف دریل دے گئے ٹوریا تھا إلى فرعون وهامان وقارون من و پالو سو قد اور قارون در پھر انہوں نے کیوں یو تے جادوگر بڑو جھوٹو ہے فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال جس طرح موسیٰ علیہ السلام ماری طرفوں نہ کھولیں سچو دین لے گیا آ گیا انہوں نے کیوں جڑا لوگ موسیٰ علیہ السلام کے نال ایمان لے آیا ہیں انہوں نے بچانا قتل کر شوڑو تو انہوں کی کالسیری زندی رہن دیو اور کافروں کو دات بیکار ہی رہے وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل يستبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون بولیو اور منا چھوڑو جو موسیٰ نہ قتل کر چھوڑو تو وہ اپنا رب نہ بلا لے منا تے ڈر ہے جو وہ کدھے تھارا دین نہ نہ بدلا چھوڑے یا وہ زمین میں فساد نہ مچا چھوڑے وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوں اپنا رب اور تھارا رب سے پناہ منگو ہر اس تکبر کرنا والا جو حساب و پیارا نہ نہ مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب تو ایک ایمان آلہ بندہ نے جڑو فیراؤن کا خاندان بچو تھو جس نے اپنو ایمان چھپایا تھو کیوں کیوں تم ایک آدمی نہ بس اس گل نو قتل کریں جے وہ کہیں جے میرو رب اللہ تعالیٰ ہی ہے حالانکہ وہ تھارا رب کی طرفوں تھارا کو صاف نشانی دے گا آئے ہوئے تو جی کدے وہ جھوٹو ہے تا اس کا کوڑ کو ببال اس سے برپوائے گو تو جی وہ سچو ہے تا اس عذاب بچوں کچھ تے تھارا آئی پوئے گو جس کو وہ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 لوکو منت تھارا بارہ ماں پچھلی امتاں جیسا تیارا وہ ڈر ہے مثل دعب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ يريد ظلما للعباد جس سوال ہوئے تھا نوح علیہ السلام کی قوم کو تے قوم عاد گو تے قوم سمود گو تے انہاں لوکاں گو جڑا انہاں تے پیچھے ہویا ہے اللہ تعالیٰ تے اپنا بندہ ور کسی را ظلم نہیں کرنو چاہتو وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ تے میری قوم کے لوکو منت تھارا بارا ماں کر لگ آڑا تیارا وہ ڈارے يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد جس تیڑا تم کنڈ پھیر گئے نسے گا تو انہاں اللہ تعالیٰ تے بچانا لو کوئی نہیں ہو سے تو جس نہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا ہے اس نہ کوئی ہدایت دینا لو نہیں ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً تو اس سے پہلا کولا یوسف علیہ السلام صاف نشانی لے گا آیا تھا تو وہ جڑی تعلیم لے گا آیا تھا تم اس کا بارہ میں ہی کرتا رہا جی جس ویلے انہوں کی وفات ہو گئی تا تم نے کیوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کدے کوئی رسول نہیں چلا سے اس طرح اللہ تعالیٰ اس شخص نے گمراہ کر دیا ہے جڑو ادوں ٹپن والو شک کرن والو ہے الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار جڑا کے بغیر کسی دلیل تے اللہ تعالیٰ کی انہوں آیتم تخ کریں جڑی انہوں کو لے آ گئی میں یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک تے ایمان آلہ کے نزدیک مجھ نفرت کی ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ہر ایک تکبر کرنا لا ان من کا دلور مور لا چھوڑے وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب تو فرعون نے کیوں او آمان تو میرا واسطے ایک محل بنوا تاجے ہوں ان رستہ تھوڑی پج جاؤں اسباب السماوات فأط أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب جڑا اسمان کا رستہ ہے پھر ہوں موسیٰ علیہ السلام کا خدا نہ اوکڑ کے دیکھوں اور ہوں تو یہی سمجھوں کہ یہ بالکل ہی جھوٹو ہے نظرما اس کا پیڑا عمل سونا بنا دیتا گیا تو وہ سیدھا رستہ تھے روک دیتو گیا تو فرعون کو ہر ایک دا تباہی يَا لیا اتبعون تم سب الرشاد تو اس آدمی نے کیوں جو ایمان لے آیا تھو اے میری قوم میرے پیچھے چلو ہوں تو بولو رستوں دسوں یا قوم انما هذه میل آیا متاع متا هي دار القرار اور میری قوم کے لوگوں یا دنیا کی زندگی تو بس کچھ دنوں وہ ہوئے ہے تو بلا شبہ آخرتی صدا رہنا لو کار ہے من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب جرب بدي کرے اس نے بس اس کے برابر بدلو لبے گو تو جڑو نیکی کرے گو وہ پمیں مرد وے یا کارسری وے شرط یا ہے جب وہ مومن وے اسا لوگ تے جنت مجھیں گا جت انہوں نے بے حساب روزی دیتی جائے گی وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تو او میری قوم یکی گل ہے جی ہوں تونا نجات در بلاؤں ورتم منا دوزخ در بڑھاؤں تدعوننی لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تم منا اس اس گل کی دعوت دیں جے ہوں اللہ تعالیٰ نال کفر کروں نالے ہوں اس نال کسی چیز نہ شریک کروں جس کی منت کچھ خبر ہی نہیں جد جبکہ ہوں تونا اس اللہ در بلاؤں جڑو غالب تے مجھ بخشن آلو ہے لا جرم انما تدعونني الی لیس له دعوة فی الدنیا وأن وأن وأن مردنا إلى الله المسرفين المسرفين هم أصحاب النار یا پکی گل ہے جے تم منا جنا معبوداں در بڑا وے نہ دنیا میں اس کے لائق ہیں جے انہاں اگے دعا منگی جائے کنا آخرت ماں تو یقیناً ہم سارا نے مڑ گئے اللہ تعالیٰ کولائی جانو ہیں تو جڑا عدو بدن آلا ہیں وہی تو دوزخی ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعَالَمِينَ تاونا میری گلہ نہ یاد کریں گا تو ہوں اپنا معاملو اللہ تعالیٰ کے حوالے کروں یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا بندہ نہ دیکھ رہے ہوئے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انہوں کی پیڑی چالاں تے بچا دیو تے فرعونی برا عذاب نے اپنا کیرام لے لیا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا رو رئی ہے تو سو رام اگلے سامنے پیش کیا جائے جس طرح قیامت قائم بہ گی حکم بیگو فرآن سخت تے سخت عذاب میں بار چھوڑو لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار جس بلا میں دو زخمہ کریں گا پھر لسا لوگ انہا لوگ کا نکیں گا جڑا بڑا بن گئے رہے تھا یہ جی ہم دنیا ماں تھارے پچھے ٹورا ماں تھا پھر کیوں تم دوزخ عذاب بچوں مارا تے کچھ عذاب اٹھا سکے قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد بڑا بڑھنا رکھیں گا ہم تے سارا ہی دوزخ ماں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ میں بشکار فیصلو کر دیتو ہے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وہ لوگ جڑا اگ میں سڑ رہا ہوئے گا وہ جہنم کا چوکی دارا نہ کہے گا اپنا رب اگر دعا منگو جے وہ مارا عذاب نہ ایک تیڑا وقت اولو کر شڑے قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلام گا کیوں تھرا کول تھرا رسول صاف صاف نشانی دے گا نہیں آیا تھا وہ جواب دیں گا آہو آیا تھا وہ کہیں گا پھر تم آپ ہی دعا کر لیو اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی جائے گی انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا الدنيا ويوم يقوم الأشهاد بے شک رسولہ کی تا ایمان آل کی مدد دنیا کی زندگی مامی کران تا اس تیارہ بھی ضرور کرانگا گا جب گواہی دین آلہ کھلا بھی گا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار جس طرح ظالمانہ انہوں کو قدر بانو کرنو کچھ کام نہیں آتے تو انہا واسطہ لانتی رہ گی تو انہا واسطہ مجھ مندو کار رہ گو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ تو انہیں یقیناً موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت علی کتاب عطا فرمائی تھی نے بنی اسرائیل اس کتاب کا وارس بنایا تھا اقل آل واسطے ہدایت نصیحت ہے اس کی تسبیح کرتا رہو لوڑے میں نے بھی تصویریں بھی انجا دلون في صدورهم سلپور كبر ما هم ببالغين فاستعن بالله إنه هو السميع البصير بشك جرى لوگ اللہ تعالیٰ بھی آئیتا ما بجن کسے دلیل تے جڑی ان کو آئی وے توت کریں انہاں کا دلا ایسی بڑیائی کے سوا کچھ نہیں جس تھوڑی وے کدے پوجھ نہیں سکسیں بس اللہ تعالیٰ کی پناہ منگو وہ سب کچھ سننا لو دیکھنا لو ہے لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون اسمانا وہ تے زمین کو پیدا کرنوں لوکاں پیدا کرنے تے بہت بڑو ہے ورمتہ لوگ اس گل نہ جانتا نہیں وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون تأنو اور لو آلو برابر نہیں ہو سکتا لوگ جڑا ایمان لے آیا تو انہوں نے نیک عمل کیا بد عمل لوگوں کے برابر ہو سکیں ورتم کاٹی نصیحت حاصل کریں ان لا ولكن أكثر الناس لا يؤمنون قیامت یقینا ضرور آنا والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ور مجھ لوگ ایمان نہیں لیاتا وقال ربكم ادعوني لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم جدری تتھارا رب نے فرمایا تم میرا کون دعا منگو ہوں ضرور تھاری دعا قبول کروں گا بے شک جڑا لوگ ماری عبادت کرن تے تکبر کریں وہ تاولائی ذلیل کر گئے جہنم میں داخل کیا جائے گا اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر أكثر الناس لا يشكرون اللہ وہ ہے جس نے تھارا واسطے رات بنائی تانجے تم اس میں آرام کریں تو اس نے تیاری لو آلی بنائی بے شک اللہ تعالی ور بڑو فضل کرنا لو ہے ور متا لو شکر نہیں کرتا ذالکم اللہ ربکم كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون یہی اللہ تر پالن آلو ہے وہی تھارو رب ہے وہ ہر ایک چیز نہ پیدا کرو ہے اس سے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر تم کیاں پٹھا پھیریا جا رہے ہیں كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون اس طرح وہ لوگ بھی پٹھا پھیریا گئی تھا جڑا اللہ تعالیٰ کی آیتہ نمکرے میں تھا الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین تھارا بسن گیا قابل بنائی تو نہ چھت بنائیو تو اس نے تھاری شکل بنائی پھر اس نے تھاری شکل کتنی سونی بنائیں تو اس نے تونا پاک چیزاں ہی روزی دیتی یوی اللہ تونا پال نالو ہے تو اللہ بڑی برکت آلو ہے جڑو سارا جہانہ وہ پالن ہار ہے هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وہی زندو رہن آلو ہے اس تو سوا کوئی عبادت کا لائق ہے ہی نہیں لہذا تم اس سے کی عبادت کرو عبادت نہ اس سے وقت ہے خالص کر گئے ساری صفت اللہ تعالیٰ کی ہیں جڑو سارا جہان ہے وہ رب ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاؤ البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو جب منا انہوں کی عبادت کرن پر تھاک دیتو گیو ہے جنہوں کی تم اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے عبادت کریں کیوں جب میرا کول ہے میرا رب کی طرفوں صاف صاف دلیل آگئی ہیں تم منا حکم گو ہے جہوں سارا جہان اگر رب کو فرما بردار ہو جاؤں هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون وہی ہے جس نے تم مٹی تھے پھر نطفہ تھے پھر جمی میں رکھتے پیدا کیا پھر وہ تونہ بچہ کی شکل میں پیدا کر دیا ہے پھر وہ تھاری پروش کرے تانجے تم اپنی جوانی توڑی پوچھ جائیں تو پھر تانجے تم بڑھا ہوئیں اور کچھ تے تھارا بچوں کس تم پہلے ہی فوت ہو جائیں تو یہ اس گلوں میں تانجے تم اپنی مقرر کی بھی مدت توڑی پوچھ جائیں اور تانجے تم سمجھیں هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فیکون وہی ہے جڑو زندگی دیا ہے تو موت دیا ہے تو جس کڑی کسی کام کو فیصلو کر لیا ہے پھر اتنو ہی کہیں جو ہو جا تو وہ ہو جائے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ کیوں سونے دے لوگ نہیں تکیا جڑا اللہ تعالیٰ کی آئیتنا بارہ مت چھوڑو کریں وہ کیاں پھیریا جا رہے ہیں الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون جنہاں نے کتاب نہ تو اس چیز نہ چوٹھی کیوں جنہاں دے گا انہیں اپنا رسول چلایا تھا انہوں نے تاونا ہی پتو لگ جائے گو اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّنَاسِلُ يُسْحَبُونَ جس ویلے اپنا کا گاٹا ماں تو یعنی بڑا بڑا لڈن میں گا تو سنگل میں گی تو ایک کسیتیا جا رہا میں گا فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْحَبُونَ تفجرون ابلتا پانی ماں پھر وہ اگ ملا دیتا جنگا ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون پھر انہوں نے کیوں جائے گو جنہوں نے تم خدا کا شریک مننے تھا وہ کیتے ہیں من دون اللہ قالوا ظلوا عنہ بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين اللہ تعالیٰ تے علاوہ وے جب سارا گم گیا ہیں بلکہ ہم تے اس سے پہلا کسی بھی چیز کی بات نہیں کرا تھا اللہ تعالیٰ نے اس طرح گمراہ کر دیا ہے ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون یہ بدلو ہے اس چیز کو جو تم دنیا میں انہت پھنڈے میں تھا صحیح سزا ہے اس چیز کی جو تم بڑیار دستے میں تھا ادخلو ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مسوى المتکبرین ان جہنم کا دروازہ تے بڑھ جاؤ صدا اس سے مرین واسطے تے تکبر کرن آلانا رہنگی کسی مندی جگہ ہے فاصبر إِنَّ بعد الذين عدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون تو تم صبر کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ وعدو سچو ہے تو جے کدی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تونہ اس عذاب بچو کچھ دس شوڑا جس کو ہم انہوں نال وعدو کر رہے ہیں یا ہم تونوں وفات دے دیا ہاں۔ ہر عالمہ انہوں کی واپسی تو مارے داری ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون تبشت تھارا تے پہلا میں مجھ سارا رسول چلایا تھا انہوں نے بچو کچھ حالات بیان کیا ہے تے کچھ جن کا حالات بیان نہیں کیا تے کسی رسول واسطے ممکن نہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم حکمتی بجن کوئی موجزو لے آوے پھر جس وجہ اللہ تعالیٰ کو حکم آ جائے گا تو انصاف نال نمیڑو کر دیتو جائے گا تو باطل پرست نقصان میں رہے گا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون اللہ وہ ہے جس نے تھارا واسطے چوکر پیدا کیا تاں جے کچھ ہم تم سواری کریں تاں کچھ وہیں جنہوں نے تم کھیں ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعليها وعلى الفلك تحملون تتھارا وقت ہے انہوں میں اور بھی فائدہ ہیں اور اس وقت بھی جتم انہوں پر بیس گئے اپنی اس ضرورت توڑی پوچھ سکیں جڑی تھارا دلما ہے اور انہاں ور نالے کشتیاں ور تم سوار کیا جائیں وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ تو وہ تونا اپنی قدرت کی نشانی دس ہے پھر تم اللہ تعالیٰ کی کیڑی کیڑی نشانی نہ نیمن سے أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم فما تو کیوں یہ زمین میں ٹوریا پھر یہ دیکھ لیتا کہ جڑا لوگ تے پہنا تھا وہ چھیکڑ کس انجام ہوئے وہ تعداد مامی انہاں تے زیادہ تھا تو زور مامی مجھ زیادہ تھا تو انہوں نے زمین ماں یادگار بھی مجھ چھوڑی تھی پھر وہ جڑی کھٹی کرے میں تھا وہ انہوں نے کچھ بھی کم نہیں آئی فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون جس ویلے انہاں کولے انہاں دا رسول صاف صاف نشانی دے آیا وے اس علم پر بڑیار کرن لگ پیا جڑو انہاں کولے سو تے اس عذاب نے وے کہرام لے لیا جس کو وے مخول بناویں میں تھا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشرکین تو جس ویلا انہوں نے مارو آزاد دیکھ لیو تاں بولیا جی ہم ایمان لے آیا اللہ ور جڑو ایک ایکڑو ہے تو جنہاں نہ ہم اس کا شریک مننا تھا ان سارا ہم منکر ہو گیا فلم ای مانو رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم और उनका ईमान ने کچھ فائدہ نہیں नहीं दितो जब نے مارو عذاب دیکھ लियो یو اللہ تعالیٰ وہ دستور ہے اس کا بندہ نو پہلا سے چلے تے کفر کرن اتن اتن نقصان مئی رہا